ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی بدتی کی تعظیم و نصرت کی تو اس نے اسلام کے گرانے پر معاونت کی مشکات المصابی حدیث نمبر ایک سو نواسی